بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا والشمس تجري لمستقر 老乡。 بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضعها ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آل الأبصار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين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 فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من من الربا الله الله كنتم مؤمنين لم تفعلوا بحرب ورسوله تبتم فلكم رؤوس لا تظلمون تظلمون ولا حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہن سوت معاشرے کا ایک ناسور ہے سود یہ معاشیات کے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ اس کی ہڈی میں گھن کی حیثیت رکھتا ہے جو پورے نظام معاش کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے بے فکرے لوگوں کا تو حال ہی چھوڑ دیجئے بڑے بڑے دیندار لوگ پرہیزگار لوگ سنن و نوافل کے پابند حضرات تحجد گزار لوگ حاجی نمازی لوگ وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے تسبیحیں چھوٹتی نہیں ہیں آپ انہیں دیکھیں گے کہ جب یہ اپنی دکانوں میں جاتے ہیں تو ان میں اور ایک بنیے میں اور ایک سود خور یہودی کے درمیان کوئی فرق نہیں جبکہ قرآن میں اور احادیث شریفہ میں اس کی بڑی قباحت و شناخت آئی سب سے پہلے ایک حدیث پاک ذہن نشین کر لیں اسے امام تبرانی موجم الاوسط کے اندر لائے ہیں راب حضرت برائے ابن عازم ہیں روایت اس طرح وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا اثنان وسبعون بابا ادناها مثل اتیان الرجل امه وَإِنَّ أَرْبَ الربا استطالة الرجل فِي عرض أَخِيهِ رواہ دورانی فی المعجم الوسط حضرت برائے ابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے بہتر دروازے ہیں ان میں سب سے ادنا دروازہ یہ ہے اس کا ادنا درجہ یہ ہے جیسے ماں کے ساتھ بدکاری کرنا اور سب سے بڑا سود اور سب سے بڑا ربا یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی کی عزت پر زبان دراز ہے یہ حدیث بتا رہی ہے کہ سود انتہائی قبیر اور شنی عمل ہے ایک حدیث اور ذہن نشین کر لیں جسے امام ابی داؤد کتاب البویو کے اندر لائے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اس طرح ہے وار عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت اس طرح کی ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی قال لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ رواہ ابو داؤد کی کتاب البوئی حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر سود کے کھلانے والے پر اس کے گواہی دینے والے پر اور اس کے لکھنے والے کو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب البیو میں اس طرح لائے وعن ابی حریر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یاتی علی الناس زمان لا یبالی مرب ما اخذ منه امن الحلال امن الحرام رواہ بخاری کی کتاب البیو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا اس بات کی کہ اس نے مال کہاں سے لیا ہے حلال طریقے سے لیا ہے یا حرام طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سود خور لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو پائیں گے قیامت کے دن مگر اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے کسی انسان کو آسیب نے چھو کر کے خپتی بنا دیا ہو عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی آدمی کو آسیب لگ جاتا ہے تو وہ اپنے پیروں کے اوپر سیدھا کھڑا نہیں ہو پاتا کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے تو کپ کپا کر گر پڑتا ہے اس لیے کہ اس کا دماغ اس کا ذہن اس کے قابو میں نہیں ہوتا اور ذہن کے قابو میں نہ ہونے کی وجہ سے پورا بدن قابو میں نہیں ہوتا تو آسیب زدہ شخص اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو پاتا کھڑا ہونے کی کوشش کرے تو کب کپا کر گر پڑتا ہے ایسے ہی حال سود خوروں کا ہوگا قیامت کے دن وہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے لیکن کھڑا نہیں ہو پائیں گے فرشتے ان کو کھڑا کریں گے تو وہ کپ کپا کر کے گر پڑیں گے ان کو گھسیٹتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جائے گا اور پورا میدان محشر دیکھے گا کہ یہ جو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے تو کپ کپا کر گر پڑتے ہیں فرشتے ان کو جو گھسیٹ کر بارگاہ رب العزت میں لے جا رہے ہیں یہ سب کے سب سود خور ہیں ایک نقطہ یہاں قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود خور کو مجنو سے تشبیح نہیں دی بلکہ آصف زدہ شخص سے تشبیح دی ہے ایک وجہ تو یہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ جنون میں داخلی اثر کی وجہ سے آدمی کا ذہن متاثر ہوتا اور آسیب زدہ شخص میں خارجی اثر آدمی کے ذہن کو معاف کرتا ہے دیوانگی کی بیماری اندر سے پیدا ہوتی ہے جبکہ آسیب باہر سے آتا ہے اس طرح مشبہ اور مشبہ بہی کے اندر ایک قدر اشتراک یہ ہے کہ جس طرح آصف زدہ کو اپنے تن من کا ہوش نہیں رہتا ایسے ہی سود خور کو مال کی طلب مال کی ہرس کے اندر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا اخلاقیات پامال ہو رہے ہیں کوئی رو رہا ہے کوئی ماتم کر رہا ہے کوئی تباہ و برباد ہو رہا ہے اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتا اس کی توجہ صرف اور صرف مال کے طلب اور مال کی تلاش جستجو اور مال کے ہرس کے اوپر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سود خور لوگ سود خوری کی حمایت میں ایک بودی اور بوگس دلیل پیش کرتے ہیں کہ ربا اور سود یہ تو بیوپار کی طرح ہے بلکہ بیوپار ہی کی طرح ہے در حقیقت یہ جملہ کہہ کر کے انہوں نے دو جرموں کا ارتکاب کیا جملہ کیا ہے بیوپار تجارت بے یہ سود ہی کی طرح ہے پہلا جرم تو انہوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالی نے سود کو حرام قرار دے دیا تھا انہوں نے اس کو حلال کر لیا پہلا جرم تو یہ ہے اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے قانون کا انہوں نے مذاق اڑایا اس جملے کے ذریعے اگر یوں بول دیتے ان نمبر ربا مثل البے کہ سود بے ہی کی طرح ہے تو ایک حد تک یہ جملہ غنیمت تھا لیکن انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا ان نمل بے مثل الربا بہ ووپار جس کی اجازت اللہ دے رہا ہے یہ تو سود ہی کی طرح ہے اگر سود کو حرام قرار دے دیا جائے تو بہ بھی حرام ہو جائے گا تجارت بھی حرام ہو جائے گی ویوپار بھی حرام ہو جائے گا یہ جملہ در حقیقت اللہ تبارک بتا رہا کہ قانون کے ساتھ استحضا اور مذاق اور دیکھیے حق کے انکار کے تین درجے ہوتے ہیں سب سے خطرناک درجہ سب سے بڑا درجہ انکار حق کا استحزا بالحق ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام کے اندر اشار فرمایا وما وماتا کین بن آیا کانو نہ فسیا بالحق امبا کالو ما یس کا ذریعہ اس میں انکار حق کے تین درجے بتائے گئے پہلا درجہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے حق پیش کیا جائے تو آپ کی بات سننے کے بجائے پیٹھ موڑ کر چل دو یہ ایرا سا حق جیسا کہ مقلدین کے شیوا کہ حق کو تسلیم نہیں کرتے اور حق کی تقسیب کے لیے بوگس اور ضعیف دلائل پیش کرنے سے باز نہیں آتے اور تیسرا درجہ ہے فصل امبار بھی اللہ تبارک کو تارا کی آیات کے ساتھ یہ استحصہ کرتے ہیں استحزا بالحق یہ اعراض اور انکار کا آخری درجہ ہے کہ اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کیا جائے اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق ہم ٹی وی وغیرہ کے اوپر دیکھتے ہیں ایک گھٹیا رول جن کو دیا جاتا ہے ان کے چہروں پہ داڑھی ہوتی گھر کا کوئی نوکر ہے اس کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے بازار میں کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لے کر کے کھڑا کر دیا گیا اس کا سین لینا ہے اس کے چہرے پر داڑھی ہے گنڈوں کے چہرے پر داڑھی ہے اسمگلروں کے چہروں پر داڑھی ہے ٹیررسٹ کے چہروں پر داڑھی ہے گویا کہ ٹی وی کے اوپر استحصا بے آیا اللہ کے مناظر بھی ہمارے سامنے آتے ہیں اس طرح داڑھی کو متاب لایا جاتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مذاق یہ انکار حق کا آخری درجہ ہے تو انہوں نے الربا کہہ کر کے پہلا جرم تو یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کے اس قانون کا انکار کر دیا اور سود کو حلال ہی جانا دوسرا جرم انہوں نے یہ کیا کہ اللہ کے اس قانون کے ساتھ مذاق کیا کہ اگر سود کو حرام مان لیا جائے تو بے بھی حرام ہو جائے گی اور تجارت بھی حرام ہو جائے گی ویوپار بھی حرام ہو جائے گا نہیں تو جملہ آپ نے نہیں دیکھا ان نمل بیو مت ریبا ان نما حسر کے لیے آتا ہے جیسے کہا جائے ان نما انا بشر میں انسان ہی ہوں تو ان بیو بہو متنی کا مطلب کیا ہوا کہ بیوپار سود ہی کی طرح ہے سود کو اگر کوئی حرام قرار دیتا ہے تو اس طرح کے ویوپار کو بھی حرام قرار دینا لازم آئے گا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس بات کے اوپر کوئی جوابی کارروائی نہیں فرمائی ان کی اس بوگس دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا سوال یہ ہے کہ اللہ کو تو ان کی اس بات کا جواب دینا چاہیے تھا انہوں نے جب یہ کہا کہ بیوپار سود ہی کی طرح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے اس قول کے اوپر تنقید کرنی چاہیے تھی اللہ نے اس قول کے اوپر تنقید نہیں کی جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ بات اتنی بےحودہ تھی کہ اس کا جواب حکمت کی روشنی میں دیا جانا خود علم و حکمت کی توہین کی تھی جیسے کوئی یہ قیاس کرے کہ آدمی محنت اور مزدوری کرتا ہے اس کے ہاتھ تھکتے ہیں اس کے پاؤں تھکتے ہیں اس کا بدن تھکتا ہے اس تھکاوٹ کے بعد اس تھکن کے بعد اسے مزدوری ملتی تو مزدوری اس کو بدن کے تھکان پر ملی اسی طرح اگر کوئی اور ہاتھ پاروں کو تھکاتی ہے اب اس کے بدلے میں اگر وہ مزدوری لے لیں تو کیا جائز نہ ہوگا چونکہ یہ ایک بےحودہ قیاس تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بےحودہ قیاس کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ جواب میں انداز اختیار فرمایا ریبا غور سے سنو تمہاری بات بالکل بے ہے اس کا جواب علم حکمت کی روشنی میں دیا جانا خود علم حکمت کی توہین ہے خبردار ہم نے جب ربا کو حرام کر دیا سو وہ حرام ہے بے کو حلال کر دیا سو وہ حلال ہے اور اللہ تعالی نے یہاں عقل والوں کو شعور والوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ اگر یہ لوگ تھوڑی بھی عقل استعمال کریں تھوڑی سی بھی فہم استعمال کریں تو ان کو ریبا اور بے کے درمیان فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے گا تھوڑی سی بھی عقل استعمال کریں تو بیوپار معلوم ہو جائے گا کہ تجارت کے اندر مال کے مقابلے میں مال ہوتا ہے غور کیجیے اس وجہ سے جائز قرار دیا گیا لیکن سود میں ربا میں مال کے مقابلے میں کیفیت ہوتی ہے مال کے مقابلے میں مال نہیں ہوتا مثلا میں نے یہ ہینڈ کلچر دس روپے میں خریدی اور میں اس کو پانچ روپے نفع کے ساتھ پندرہ روپے میں بیچ رہا ہوں تو ایک طرف مال ہے ہینڈ کلچر اور دوسری طرف روپیہ مال کے مقابلے میں مال ہے چر کے مقابلے میں روپیہ ہے مال کے مقابلے میں مال ہے لیکن سود میں غور کریں تو مال کے مقابلے میں مال نہیں ہے بلکہ مال کے مقابلے میں کیفیت ہے مدت وقت میار کہ یہ سو روپیہ میں تجھے دے رہا ہوں ایک مہینے کے بعد ایک سو پانچ روپیہ تم واپس دے دینا یہ پانچ روپیہ کس کے مقابلے میں میعاد کے مقابلے وقت کے مقابلے میں ہے مدت کے مقابلے میں ہے اور یہ مدت میعاد یہ سب کیفیات ہیں اور کیفیات مار نہیں ہوا کرتی کیفیتیں مار نہیں ہوا کرتی تو یہ فرق تو دونوں میں بالکل واضح ہے اگر آدمی تھوڑی سی سمجھ استعمال کرے حدیث شریف میں سود کی ایک تاریخ بیان کی گئی ہے ربا یہ حدیث ہے اس حدیث کو علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ جامع صغیر کے اندر لائے ہیں اور جامع صغیر کی جو شرح ہے فیض القبیر فیض القبیر کے اندر اس روایت کے اوپر کچھ جرا ہے کچھ نقد ہے لیکن اس کی ایک شرح جو عزیزی نے کی ہے جس کو سراج المنیر کہتے ہیں سراج المنیر کے اندر اس روایت کی سڑک پر بحث کرتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث حسن لگے رہی ہے حسن لگے رہی ہونے کی وجہ سے قابل استقلال ہے سود کی کیا تعریف کی گئی ہے کل نبی نے کیا تعریف کی ہے کلو قرض جر جب رقم کو وہ ربا ہر وہ قرض جو نفا لائے تو سود ہے مثلا ہم نے کسی آدمی کو سو روپیہ دے دیا اب سو روپئے دینے کے بعد ہم اس سے ایک سو پانچ روپیہ لے لیں ایک سو ایک روپیہ لے لیں کچھ زیادہ لے لیں تو یہ سود ہے اس لیے کہ یہ قرض نفع لایا اور جو قرض نفع لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سود اور سود کا یہ طریقہ زمانے جاہلیت سے چلتا چلا آ رہا تھا صحابہ کرام اسی قسم کے سود سے واقفیت رکھتے تھے اور ان کے درمیان اسی طریقے کا سود متعارف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا ایک اور طریقہ بتایا جس سے صحابہ کرام اور اہل جاہلیت نہ آشنا تھے وہ سود کیا ہے جو نبی نے بتایا جس سے اہل جاہلیت آشنا نہیں تھے اور صحابہ کرام کو اس قسم کے سود سے واقفیت نہیں تھی اس سلسلے میں میں حضرت عباد ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت پڑھتا ہوں جو ترمیزی میں کتاب البوئی کے اندر موجود ہے روایت اس طرح وان عبادت ابن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل والفزة بالفزة مثلا بمثل والتمر بالتمر مثلا بمثل والبر بالبر مثلا بمثل والملح بالملح مثلا بمثل والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد عن ازداد فقط أربعة بيعوا الذهب بالفزة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد بی شہی اور پتمری پیشی ری کتاب حضرت کو پوری کی پوری روایت حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ نے سونے کو سونے کے بدلے بیچنا برابر برابر ہونا چاہیے اور اسی طریقے سے کھجور کو کھجور کے ساتھ برابر برابر نمک کو نمک کے ساتھ برابر برابر جو کو جو کے ساتھ برابر برابر گیہوں کو گیہوں کے ساتھ برابر برابر اور بیچو تم سونے کو چاندی کے بدلے نقد نک ادھار نہیں اور بیچو تم گیہوں کو کھجور کے بدلے نقد دو اور بیچو تم جو کو کھجور کے بدلے نقد دو اس حدیث پاک میں سود کی ایک شکل یہ بیان کی گئی ہے جو قرآن میں نہیں ہے اور صحابہ کرام اور اہل جاہلیت سود کے اس قسم سے آشنا نہیں تھے کہ اگر سونے کو سونے کے ساتھ بیچا جائے اور کچھ زیادہ کھجور کو کھجور کے ساتھ بیچا جائے کچھ زیادتی ہو جائے تو سود ہے خلاصہ یہ کہ ان چھ چیزوں کو بیچنا کمی زیادتی کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ یہ سود ہے ان چیزوں کے اندر کمی بھی نہیں ہو سکتی زیادتی بھی نہیں ہو سکتی اور ادھار بھی نہیں اس قسم کا جو ربا تھا اس قسم کی جو شکل تھی سود کی صاحب کرام رام اس سے آشنا نہیں تھی یہ نبی نے بتایا ہے تو قرآن کے اندر جو ربا ہے اس کو کہا گیا ربل نسی اور جو نبی نے بتایا ربل فضل ہے جس کو بار دی دیگر ریبل قرآن اور ریبل حدیث کہہ سکتے ہیں قرآن نے جو ریبا کا تصور پیش کیا ہے وہ ہے جو قرآن میں ہے نبی نے جو ربا کا تصور دیا ہے اسے ریبل حدیث کہا جائے گا آپ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال اور محنت کے تبادلے پر اس زندگی کا نظام قائم فرمایا ہے اور محنت کے اس تبادلے کے اندر کہیں اگر ظلم و جور کا شائبہ آ جائے کوئی طریقہ گھس آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے تمام طریقوں کو ممنوع کرا دے دیا ہے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سود وہ ممنوع ہے جو نبی کے زمانے میں تھا جس کو مہاجنی سود کہتے ہیں شخصی سود کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ایک مجبور آدمی اپنی ضرورت کے لیے کسی مہاجن سے سو روپیہ لیتا تھا اور ایک سو پانچ روپیہ اس کو واپس کر دیتا تھا اس قسم کا سود ممنوع رہا تجارتی سود تو اس کے ممنوع ہونے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیا حقیقت میں ایسا ہے حقیقت میں ایسا نہیں ہے بلکہ جس طرح شخصی سود جو نبی کے زمانے میں تھا جس کی ممانعت قرآن میں کر دی گئی اور حدیث میں کر دی گئی تجارتی سود بھی ممنوع ہے اور اس کی شکل بھی حدیث پاک میں بیان کر دی گئی ہے جیسے مہاجر سے کوئی سود لے یہ سود حرام ہے بینک سے اگر کوئی سود لیتا ہے تو یہ سود جائز ہے اس طرح وہ شخصی سود اور بینک کے سود میں فرق کرتے تجارت کے سود میں فرق کرتے ہیں جبکہ دونوں کے اندر حقیقت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ایک روایت امام ابی داؤد کتاب الادب کتاب البیو کے اندر لائے روایت اس طرح ہے وہاں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يزر المخابره فليعلم بحرب من الله ورسوله رواه ابو داؤد في كتاب البيو کسے بولتے ہیں اس کو سمجھ لیں ایک آدمی ایک آدمی کو اپنی زمین دیتا ہے کہتا ہے کہ تم مجھے زمین سے ایک کنتل گیہوں دے دیا کرنا یا یہ ایک ایکڑ زمین جو میں نے تمہیں دی ہے ہر فصل کے اوپر ایک ہزار روپیہ دے دیا یا ایک کنتل سو کلو اناج دے دینا اس کو کہتے ہیں مخاطر زمین دے کر کے متعین مال لینا متعین غلہ لے لینا ظاہر ہے کہ اس میں فریقین میں سے ایک کا نقصان ہے یہاں رک کر کے ایک اصول کو ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس بیوپار کو ناجائز قرار دیا ہے جس میں فریقین میں سے کسی ایک کا نقصان اگر فریقین میں سے دونوں کا نفع ہے تب تو ویوپار جائز فریقین میں سے کسی ایک کا نفع ہے کسی ایک کا نقصان ہے تو ایسا ویوپار ایسی پے اور ایسی تجارت حرام ہے اور فریقین میں سے کسی ایک کا نفع یقینی اور کہ اگر فریقین میں سے دونوں کا نفع ہے تو بے جائز دونوں میں سے ایک کا نفع ہے ایک کا نقصان ہے بے ناجائز دونوں میں سے ایک کا نفع یقینی اور دوسرے کا نفع مشتبہ اور موہوم ہے تو یہ بے بھی اور یہ بیوپار بھی ناجائز ہوگا مخابرہ کے اندر آپ دیکھیے تو یہی شکل آپ کو نظر آئے گی کہ فریقین میں سے ایک کا نفع تو متعین ہے لیکن دوسرے کا نفع مشتبہ آپ ایک ایکڑ زمین دے کر کے ایک ہزار روپیہ فصل کے اوپر لے رہے یا سو کلو گیہوں لے رہے سو کلو غلہ لے رہے اب دیکھا یہ گیا کہ آپ کا جو نفع ہے وہ تو متعین ہو گیا ایک ہزار روپیہ اور سو کلو گیہوں ہو سکتا ہے کہ ایک ایکڑ کے اندر جو فصل آئی ہے وہ پانچ سو روپئے کی ہو یا اس کے اندر صرف پچاس کلو گلا آیا ہو اب بتائیے پچاس کلو غلہ آیا ہے دینا ہے آپ کو سو کلو ایک کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا غلہ آیا ہے پانچ سو کا اور دینا ہے آپ کو ایک ہزار تو فریقین میں سے ایک کو نفع ہوا ایک کو نقصان ہوا ایک کا نفع یقینی تھا دوسرے کا نفع مہوم اور مشتبہ تھا لہذا ایسی بہ جس میں ایک کا نفع یقینی ہو دوسرے کا مشتبہ اور موہوم ہو ایسی بہ بھی حرام اور ناجائز ہے اب آئیے بینکنگ سسٹم کے اوپر آتے ہیں ہم بینکنگ سسٹم کو آج بے ذرا اور معصوم مانا جاتا ہے کیونکہ سود کے اس نظام کو ایک نیا لباس اور ایک دل فرے جامع پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا کہ اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر کوئی تباہ نہیں سمجھتے وہ یہ کہتے یہ ناجائز کیسے ہو سکتا ہے اچھے پڑھے لکھے لوگوں کا بھی دماغ خراب ہو کر کے رہ گیا اور وہ بینک سے سود لینے کو جائز سمجھتے ہیں تمام لوگوں کا سرمایہ ان کے پاس سے نکل نکل کر کے بینک میں آ کر کے جمع ہو جاتا ہے جیسے خون جگہ جگہ سے آ کر کے جمع ہو جاتا ہے تو بلڈ بینک بن جاتا ہے ایسے یہ سرمایہ عوام کے پاس سے نکل کر کے بینک کے اندر آ کر کے جمع ہو جاتا ہے انسانوں کا خون خون محنت کی کمائی یہاں آ کر کے جمع ہو جاتی ہے اب یہ بینک کے جو ذمہ دار ہیں سرمایہ دار ہیں یہ ان لوگوں کو جنہوں نے یہ سرمایہ فراہم کیا ہے ان کو یہ کچھ منافع تین فیصد شرح سود اس طریقے کا کچھ منافع نفع متعین دیتے ہیں بقیہ بینک کی پالیسیوں میں ان جمع کرنے والوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا سود کی شرح متعین کرنے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا کن کو منتظم رکھا جائے سرمایہ جمع کرنے والوں کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا یہ سب کچھ بینک والے کرتے ہیں اچھا یہ سرمایہ جو بینک میں جمع ہو گیا یہ پورا خون جمع ہو گیا تو اب اس پورے سرمایہ کو اس پورے خون کو جو کروڑوں اربوں کی مقدار میں ہوتا ہے بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیتے ہیں یہ سرمایہ دار کمپنیاں چلاتے ہیں بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کرتے ہیں اور یہ بینک والے ان فیکٹریوں والوں سے ان کمپنیوں والوں سے بھاری سود لیتے ہیں تو بینک والوں کا اس طرح فائدہ ہوا کہ سرمایہ داروں کو جنہوں نے کمپنیاں قائم کی فیکٹریاں قائم کی اور جتنا سرمایہ انہوں نے خود لگایا ہوا بینک کے اندر اسی اعتبار سے آپ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں اب رہا مسئلہ ان لوگوں کا جنہوں نے کہ سود خور کا مال اسی طریقے سے بڑھا جیسے بدن کے اوپر سوجن آ جاتی ہے ورم آ جاتا ہے پیر پر ورم آ جائے چہرے کے اوپر ورم آ جائے بدن کے اوپر ورم آ جائے تو عقل مند لوگ اس ورم کو اچھا سمجھتے ہیں کہ بدن کی یہ زیادتی ناپسند سمجھی جاتی ہے کہ کہیں بدن کا یہ ورم موت کی نشانی تو نہیں ہے اس کا بدن پھولتا جاتا تو بظاہر بدن بڑھ رہا ہے لیکن عقل مند آدمی بدن کی اس زیادتی کو ناپسند کرتا ہے کہ یہ ورم یہ تباہی کا پیش خیمہ ہے ایسے ہی بظاہر سود خور کا مال بڑھتا رہتا ہے اس کی مثال بدن کے ورم کی طرح ہے کہ کوئی عقل مند آدمی اس زیادتی کو پسند نہیں کرتا ایک سود خور معاشرے کے اندر کیا حیثیت رکھتا ہے ایک معمولی آدمی بھی بولتا ہے یہ سود خور ہے اس کی کیا حقت رہے گی ایک تو اس کی عزت معاشرے سے ختم ہو جاتی ہے اور دوسرے اللہ تبارک کو تعالیٰ طرح طرح کی بیماریاں اس کے گھر کے اندر پیدا کر دیتا ہے ان بیماریوں سے اسے فرصت نہیں ملتی ہے اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ فیکٹریوں کے اندر سامان راحت تو بنتا ہے راحت نہیں بنتی یاد فرنیچر بنتے ہیں اچھے اچھے قالین بنتے ہیں ساری چیزیں راحت کی اور سارے سامان راحت فیکٹریوں میں کمپنیوں میں بنتے ہیں لیکن راحت کہیں نہیں بنتی راحت اللہ تبارک کو تعالیٰ نازل فرماتا ہے سکون اللہ تدارک کو تالابل ادا کرتا ہے بڑے بڑے پیسے والوں کو سرمایہ داروں کو دیکھو گولی نیند کی نہ کھائے تو ان کو نیند نہیں آتی ایسے پیسے سے کیا فائدہ ہے اس طرح سود کو اللہ مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے غور کریں تو صدقے کی حقیقت اور سود کی حقیقت میں تین طریقے کا فرق نظر آتا ہے دونوں تین طریقے سے ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک دوسرے کے الٹے کیسے صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے اور سود میں بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے بالکل الٹا ہے صدقے کے بالکل الٹا سود ہے یہاں بلا معاوضہ مال دے دیا جاتا ہے اور سود میں بلا معاوضہ مال لے لیا جاتا ہے کہ نہیں ارے بھائی آپ نے سو پر ایک سو پانچ روپیہ لے لیا پانچ روپیہ بلا معاوضہ لیا آپ نے نا تو صدقے میں مال بلا معاوضہ دے دیا جاتا ہے سود میں مال بلا معاوضہ لے لیا جاتا ہے پہلا فرق تو یہ ہے دونوں میں پہلا تضاد تو یہ اور دوسرے صدقے میں مقصود جو ہے اللہ کی رضا جوئی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے اور سود میں اپنے صدقے میں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے اور سود میں پیٹ کو راضی کرنا رہتا ہے نفس کو راضی کرنا رہتا ہے اس طرح سود اور صدقے میں دوسرا فرق ہے اور نتیجے کے اعتبار سے تیسرا فرق یہ ہے کہ اللہ سود کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے یہ تین طریقے سے ان دونوں کے درمیان تضاد ہے غور کریں تو ایک بات آپ کو اور معلوم ہوگی کہ ربا کو ناجائز کیوں قرار دیا گیا ہے آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ منافع کی منصفانہ تقسیم یہ بے ویوپار اور منافع کی ظالمانہ تقسیم ربا ہے منافع کو منصفانہ طور پر تقسیم کر دو یہ ویوہار ہے اعتراضات پیش کرتے ہیں مثلا ایک اعتراض تو یہ ہے کہ ہم دکان کرائے پر دے دیتے ہیں ہیں کہتے یہ میری دکان ہے مہینے میں پانچ سو روپیہ اس کا کرایہ تو دکان تو آپ ہی کی ہے یہ پانچ سو روپیہ کیوں لے رہے ہیں الگ سے آپ کس کے بدلے ملے مکان ہے کہتے ہیں کہ یہ میرا مکان ہے مہینے میں پانچ سو روپئے اس کا کرایہ یہ پانچ سو روپئے آپ کیوں لے رہے ہیں آپ کا ایک رکشا آپ کی ایک ٹیکسی ہے آپ کسی ڈرائیور سے یہ کہتے ہیں کہ میری یہ ٹیکسی چلا میرا یہ رکشا چلا ہر روز مجھے سو روپیہ لا کر دے دیا گا یہ شکل جائز ہے اس لیے کہ یہ اجارہ ہے اجرت پر دینا اس میں اور سود میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اس لیے کہ اجارہ میں اصل شے برقرار ہوتی ہے نفع جو حاصل ہوتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اصل شے کو باقی رکھتے ہوئے استعمال ہونے والی چیز جو ہوتی ہے وہ نفا ہوتا ہے نفا استعمال کیا جاتا ہے اصل چیز باقی رہتی ہے دکان باقی ہے نفع استعمال کیا جاتا ہے مکان باقی ہے نفا استعمال کیا جاتا ہے رکشا باقی ہے نفع استعمال کیا جاتا ہے لیکن نقد کو جب تک استعمال نہ کیا جائے تب تک اس کا فائدہ اس کا نفع مل ہی نہیں سکتا تو نقد کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا جبکہ مال یہ جو دکان ہے رکشہ ہے اصل چیز کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن نقد جو ہے سونا اور چاندی اور روپیہ اس کو باقی رکھتے ہوئے نفع حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کس کو لگایا نہ جائے لہذا سود کا اجارے کی شکل سے کوئی تعلق ہی نہیں ایک شکل اور بڑی گہری ہے اس کو سمجھ لیں تو بے بھی تقسیم جو آج قسطوں کے اوپر لوگ چیز لیتے ہیں اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کے اوپر ہم ذرا بہت باریک بینی سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں ایک مکان شہر کے بالکل کنارے پر ہے بیس بائی چالیس کا قیمت دس لاکھ اور کوئی بیس بائی چالیس کا مکان کلب شہر کے اندر ہے ان دا ہارٹ آف دا سٹی کلب شہر کے اندر ہے اس کی قیمت ہے ایک کروڑ روپیہ بیس بائی چالیس کا مکان جس طریقے سے شہر کے کنارے بنا ہوا ہے اسی طریقے سے قلب شہر میں بھی بیس بائی چالیس کا مکان بنا ہوا ہے لیکن جو شہر کے کنارے اس کی قیمت دس لاکھ اور جو قلب شہر کے اندر ہے اس کی قیمت ایک کروڑ ہے اب کوئی آدمی یہ کہے کہ میرا یہ مکان جو دس لاکھ کا ہے یہ تو لے لے اور میرا وہ مکان لے لے نبے لاکھ مجھے واپس کر دے اس لیے کہ تیرے مکان کی جو قیمت ہے وہ دس لاکھ روپے ہے تو تو یہ مکان دے کر کے وہ میرا مکان لے لے اور نبے لاکھ روپیہ مجھے واپس دے دے جائز لے سکتا ہے اب آپ کہیں گے کہ دکان کے اندر یا مکان کے اندر اس طریقے کا جو نفع لیا جاتا ہے کیا یہ سود نہیں ہے غور کریں تو یہاں جو زیادہ پیسہ لیا گیا ہے اس کے مقابلے میں کیفیت ہے کیفیت کیا ہے بیچ شہر میں ہونا اس وجہ سے اس کی قیمت زیادہ ہے یہ بیچ شہر میں ہونا کیا ہے کیفیت ہے حالت ہے اور آپ جو نبے لاکھ لے رہے ہیں اسی کیفیت کے بدلے میں لے رہے ہیں سود کے اندر بھی تو یہ ہوتا مقابل میں مال نہیں ہوتا مقابل میں کیفیت ہوتی ہے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں شہر کے کنارے دس لاکھ روپے کا اتنا ہی بڑا مکان کے شہر کے اندر ایک کروڑ روپے کا آپ وہ مکان دے کر کے نبے لاکھ روپے اس سے واپس لے رہے یہ نبے لاکھ روپے آپ کیوں واپس لے رہے مکان تو ایک جیسا ہے جواب اس کا یہی ہے کہ چونکہ وہ کلبے شہر میں لیا ہے تو کیفیت کے مقابلے میں اگر آپ پیسہ لیں گے تو تو وسود ہو جائے گا یہ یعنی وسود کا ہے کہ ایک آدمی سو روپیہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک مہینے کی مدت کے اندر تجھے پانچ روپیہ زیادہ دینا ہے تو یہ پانچ روپیہ جو زیادہ لیا اس نے مدت کے مقابلے میں لیا ہے اور مدت کیفیت ہے یہ ہر مکان کے اندر یہ چیز جانچ کیسے ہو سکتی ہے وہاں بھی تو نبز لات کیفیت کے مقابلے میں ہے یعنی قلب شہر میں ہونا یہ کیفیت ہے اس کے مقابلے میں نبے لاکھ ناجائز ہونا چاہیے جواب اس کا یہ ہے کہ سود کے اندر یہ جو کیفیت ہوتی ہے براہ راست اس کیفیت کو خریدا جاتا ہے اس کیفیت کے مقابلے میں مال براہ راست ہوتا ہے اور مکان کی بابت مکان کے معاملے میں یہ کیفیت ضمنی طور پر ہوتی ہے وہاں اس وجہ سے سود حرام ہے کہ براہ راست وہاں کیفیت کو خریدا جا رہا ہے یہاں مکان کے ساتھ ساتھ کیفیت بھی اس کے حق بھی اور اسی طریقے سے اس کی حالت بھی یہ سب کی سب ضمن فروخت ہو جاتی ہے وہاں براہ راست فروخت ہو اور یہاں ضمنی طور پر فروخت ہو رہی ہے تو ضمنی طور پر اگر فروخت ہو رہی ہے تو وہاں پر کیفیت کے مقابلے میں مال آ سکتا ہے یہاں جواز ہے اب ابھی جی، تقسیم کو بھی دیکھ لیجئے کہ یہ موٹر سائیکل اگر لے رہے ہو ابھی تو پچاس ہزار کی ہے اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی آدمی سود خور تھا سود کے مال سے اس نے بلڈنگ بنا لی دکان بنا لی اب وہ توبہ کرنا چاہ رہا ہے جیسے صاحب کرام سودی کاروبار کیا کرتے تھے اور سودی مال سے انہوں نے پراپرٹیز بنائی تھی جیسے ہی سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا سود حرام ہوا تو اب ان پروپرٹیز کا کیا ہوگا جو سود سے خریدی ہوئی تھی سود کے مال سے خریدی ہوئی تھی ایک آدمی نے سود کا کاروبار کر رکھا تھا اور جب تک توبہ نہیں کی تھی سود کے مال سے اس نے پراپرٹیز وغیرہ بنائی اب یہ پراپرٹیز کیا کرے اللہ کے راستے میں دے دے یا اس کو استعمال کرنے کی اجازت قرآن نے دی ہے جی ہاں دی ہے دی ہے اللہ نے فرمایا وحل اللہ اللہ البيع وحرم الربا فمن جاءه من فانتهى فله ما سلف اگر کی طرف سے نصیحت آ گئی کہ اب سود سے تجھے رک جانا ہے حکم آ گیا یا سود میں ملوث تھا بعد میں اس نے توبہ کر کرا تو اللہ فرماتا ہے توبہ کریں اس نے فن تھا رک گیا توبہ کر فلح ما سلف تو گزشتہ زمانے میں سود سے جو اس نے پراپرٹیز بنائی ہے وہ اسی کی ہے فلاح اسی کی ہے ماسال اس لیے کہ اس نے اب توبہ کر لیا ہاں اس کے بعد اگر اس کا یاد کرنا ہے خالدون اگر اس کا اعادہ کرتا ہے آدمی سود کی حرمت کا حکم آ جانے کے بعد سود کی حرمت واضح ہو جانے کے بعد تو ایسا آدمی جہنمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جہنمی ہونے کی خبر دی اس کے جہنمی ہونے کے بارے میں صاف اور واضح طور پر ارشاد فرما دیا اس کے بعد ایک اور نقطہ آیت کریمہ میں موجود ہے یا محب اللہ یہ کہہ کر کے کہ اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے اور اللہ کفار کو اور اسیم کو پسند نہیں کرتا دو صفتیں لائی گئی یہ دو صفتیں کائے کو لائی گئی کفار اور اسیم اگر کوئی آدمی حرمت سود کو جاننے کے بعد اس کو جائز سمجھتا ہے وہ کافر ہے اور حرمت سود کو جاننے کے بعد کہ اللہ کی طرف سے یہ چیز حرام کر دی گئی ہے اس میں وہ ملوث ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے گنہ ہے اس کا توبہ کرنا چاہیے اس وجہ سے یہ دو صفتیں لائی گئی کفار اور افیم کی ایک اصول اور ذہن نشین کرنا ضروری ہے نہیں تو بات مکمل نہیں ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ نے جگہ ارشاد فرمایا یہ بے کا اصول بتایا گیا کہ اے ایمان والو تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے مت کھاؤ مگر دو شرطوں کے ساتھ وہ دو شرطیں کیا ہیں ایک تو باہمی رضامندی ہو ہو دوسرے تجارت اچھا باہمی رضامندی بھی کافی نہیں ہے اور صرف تجارت بھی کافی نہیں ہے یہ دو چیزیں جب ہوں گی تب جا کر تجارت اور بے مکمل ہوگی اگر یہ کہہ دیا جائے کہ باہمی رضامندی سے کوئی سودا طے کر لیا جائے تو وہ جائز ہو جائے گا تو ایسے تو زنا کی بھی اجازت ہو جائے گی کہ ایک عورت جو ہے اپنی رضامندی سے جس بدکاری کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ایک آدمی اس کے مقابلے میں مال دیتا ہے باہمی رضامندی پائی گئی لہذا یہ لین دین جائز ہونا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف رضامندی کافی نہیں ہے تجارت ہونی چاہیے اور تجارت کا اصول یہ ہے کہ جس میں کوئی اخلاقی مذرت نہ ہو جس میں اخلاقی ذرا رسانی کا کوئی پہلو نہ ہو یہاں تو عصمت پا ہو رہی ہے لہذا یہ تجارت نہیں ہوگی اس لیے کہ اس میں اخلاقی مذرت پنہا ہے اخلاقی مذرت کا پہلو پایا جاتا ہے لہذا یہ چیز حرام ہوگی تو یہاں گا پہلے تجارت نہیں پائے گی لہذا باہمی رضامندی سے ہوگی لہذا ہر وہ معاملہ جس کے اندر یہ دو شرطیں نہ پائی جائیں وہ معاملہ درست نہیں ہوگا صحیح نہیں ہوگا بات اب تک یہ کھل کر سامنے آئی کہ اسلامی معاشرے میں سود سب سے بڑا گناہ ہے حضرت امام مالک کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آتا اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ کر کے طلاق دی ہے کہ اگر شراب سے بھی بڑا کوئی گناہ ہو تو اوپر طلاق تلاق تو کیا حضرت اس کے اوپر ایک طلاق ہو گئی کہ نہیں امام مالک نے فرمایا مسئلہ واضح نہیں ہے کل آنا دوسرے دن پھر آیا کہا کہ حضرت آپ نے مسئلہ نہیں بتایا کہا کہ کل آنا مسئلہ واضح نہیں ہوا جب تیسرے دن آیا تو آپ نے فرمایا تیری بیوی کے اوپر ایک طلاق ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ میں نے قرآن حکیم میں غور کیا تو یہ پتا چلا کہ سود سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے شراب سے بھی بڑا گناہ سود ہے اس لیے تو نے یہ کہا ہے نا کہ شراب سے بھی بڑا اگر کوئی گنا ہو تو تیرے اوپر تلا تو شراب سے بڑا گنا ایک ہے سود اس نے کہا حضرت یہ کیسے کہا کہ سود کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے جو وعید بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سود خوری سے بچتا نہیں ہے سود خوری سے توبہ نہیں کرتا تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے یہ کسی گناہ کے اوپر نہیں ایسی بات ایسی وعید کسی گناہ کے اوپر نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ شراب گناہ ہے لیکن اس کے اوپر یہ وعید نہیں ہے کسی بھی گناہ کے اوپر یہ وعید نہیں لہذا تیری بیوی کے اوپر اختلاف ہو گئی اس لیے کہ سود شراب سے بھی بڑا گناہ ہے یہ سود کے اوپر بنیادی اور اساسی بحث تھی اگر کسی نے اس بحث کو اچھی طرح سمجھ لیا تو وہ سود کے تمام اقسام کو غور و فکر کے ذریعے اچھی طرح سمجھ سکتا ہے میں نے اصولی بحث کر دی اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے جی، الحمد للہ روشنی میں سیر حاصل پاس ہوگی تمام حضرات سے شرکت کی گزارش ہے السلام علیکم و رحمتہ اللہ